بھائی اور دوست اللہ رب العزت ایمان والوں کے متعلق کچھ صفات بتلاتے ہیں اور ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بتلاتے ہیں ایمان والا وہ ہے یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ غیب کی چیزیں جن کو اس نے دیکھا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اور اس پر ایمان لے آیا مومن وہ ہے جو دیکھتا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبان پر یقین کرتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہر کلمے کو اور ہر خبر کو سچا جانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کو دل سے قبول کرتا ہے اللہ کو دیکھنا نہیں لیکن قرآن نے بتایا اللہ کے رسول نے بتلایا یقین کیا اللہ موجود ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں اللہ کے نبی کی زبان سے سنا یقین کیا ہے آخرت کا کوئی پتہ نہیں اور کافر آخرت سے انکار کرنے والے اور وہ اس وقت کہتے تھے کہ اللہ کا رسول ہمیں کہتا ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے وضرب لنا مثلا خلقه اور کہتے تھے میں وہی جب انسان مٹی میں مٹی ہو جائے اور اس کا ذرہ ذرہ بکھر جائے اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا یہ کیسی بات ہے جس پر ہم یقین کریں تو اللہ نے قرآن اتارا یہ لوگ میرے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں سب سے مشکل ہے جب آدمی کے سامنے کوئی چیز موجود نہ ہو کوئی نمونہ نہ ہو اس کو بنانا اور جب چیز ایک مرتبہ بن جائے پھر اس کا بنانا سب سے آسان ہے میرے بچوں جب تمہارا کوئی نمونہ نہیں تھا میں نے بنا دیا تو بنے ہوئے نمونے کو پھر بنانا کون سا مشکل ہے کون سا مشکل ہے پھر اللہ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں واقعات ذکر کیے ہیں تاکہ میرے بندوں کو یقین آ جائے کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں کیسے قیامت کے دن اٹھائیں گے تو یہ ایمان والوں کی صفات ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو قبول کرتے ہیں آپ بازار میں تھے آپ نے ایک آدمی سے سودا کیا ایک چیز آپ نے خرید لی سودا ہو گیا طے ہو گیا میں دے دوں گا قرضے پر آپ نے لے لی اس کو آگے چل کر کچھ اور اچھے پیسے ملے وہ فروخت کرنے لگا اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تو نے تو مجھ سے سودا کر لیا تھا پھر کیسے فروخت کرتا ہے وہ کہنے لگا گواہ لاؤ اگر میں نے فروخت کیا تھا میں نے آپ پر اس چیز کو بیچا گواہ لاؤ اس وقت اللہ کے رسول اور اس آدمی کے سوا کوئی گواہ نہیں تھا آپ اور وہ تھے بس تیسرا کوئی بندہ موجود نہیں تھا جب وہ کہنے لگا گواہی لاؤ حضرت خدیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھ سے یہ چیز خرید لی اور اتنے میں سودا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے حضرت خدیمہ سے فرمایا ارے بھائی تم نے کیسے گواہی لی موجود نہ تھا حضرت خدیمہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں قبول کیا آپ نے فرمایا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں قبول کیا آپ نے فرمایا جہنم ہے ہم نے دیکھی نہیں قبول کیا جب آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو تسلیم کیا آج میں کیسے یہ بات قبول نہ کروں کہ میرا نبی اس چیز کو خرید چکا ہے تو آپ نے فرمایا خزما آج کے بعد میری ایک اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی ورنہ کل تک مسلمان دو گواہی لائے گا قرآن کا فیصلہ ہے لیکن آپ نے ان پر فرمایا میری ایک ہی گواہی دو کے برابر مسلمان اپنے نبی کی زبان پر یقین رکھتا ہے بھروسہ رکھتا ہے وہ آنکھوں کو دیکھ کر اور اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے نبی کی زبان پر یقین کرتا ہے بس اللہ نے ان کی صفات یہ بتلائی ہے آج مسلمان نے آخرت کو نہیں دیکھا لیکن قرآن بتاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سب کا یقین آخرت ہے ہم سب کا یقین قبر ہے ہم سب کا یقین اللہ سے ملاقات ہے تو یہ ایمان والوں کی صفات ہے دوسری صفت وہ یقینا یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں نماز کے ادا کرنے والے ہیں ایک حدیث یوں بتلاتی ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں تارک جماعت ہو جماعت پر چھوڑنے والا ہو جب وہ زمین پر چلتا ہے الارض یلعنو زمین اس پر لانت کرتی ہے آسمان اس پر لانت کرتا ہے وہ جو نماز کا چھوڑنے والا ہو تارے کے سادات ہو پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی سات آدمی آپ نے فرمائے کہ جن کے چہرے قبر کے اندر پھیر دیے جاتے ہیں علماء اس سے مطلب ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک وہ فرمایا کہ جو نماز کا چھوڑنے والا ہو نماز کا چھوڑنے والا ہو پھر آپ نے اسی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ایک وہ ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو پھر اس کی تفصیل میں علماء نے حدیثیں نقل کی ہیں جو جھوٹھی گواہی دیتا ہو کسی معاملے میں بھی اور آج کوڑ میں آپ کو جھوٹے گواہ مل جائیں گے پیسوں پر گواہی دے دیں گے معاملات میں جھوٹھی گواہی دیں گے حدیث ہے جب اس کو قبر میں سپنایا جاتا ہے اللہ اس کا چہرہ خط کر کے تنظیر کا بنا دیتا ہے شہادت سور جھوٹھی گواہی دینے والا یاد رکھو بھائیو مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ہمارا معاملہ تو غیب پر ہے بس رزق اللہ کے ذمے ہے میرا مقدر اللہ نے لکھنا ہے وہ دے گا دکانوں کی کثرت سے مال کی کثرت سے رزق میں اضافہ نہیں ہوا کرتا اللہ وہی دیتا ہے جو تیرا مقدر ہے اس سے زیادہ آگے تجھے نہیں ملے گا ایک ٹنکی ہو اس کے نیچے ایک نل لگاؤ یا دو نل لگاؤ جتنا ٹنکی میں پانی ہے اتنا ان نلوں سے نکلے گا جتنا تیرا مقدر ہے دس دکانیں بنا کوئی ملے گا ایک بنا کوئی ملے گا زیادہ دکانیں بنا لے گا مال میں اضافہ نہیں ہوگا مقدر اتنا ہی اللہ دے گا مسلمان اس پر یقین رکھے مقدر تو اللہ نے بنایا ہے روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا یقین ہے اللہ دے گا اعمال کی بدولت پہلی صفت غیب پر بھروسہ اللہ کی ذات پر یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر خبر پر یقین کہ میرے نبی نے فرمایا سچ ہے یقین و نسمہ کا قائم کرنے والا ہوگا میں نے پھر حدیث سنائی سارے کے جماعت نماز جماز سے نہ پڑھنے والا زمین بھی لانت کرتی ہے آسمان بھی لانت کرتا ہے اور جہاں سارے لوگ نماز ہی چھوڑنے والے ہوں وہاں کیا حال ہوگا نماز پڑھنے والے ہی نہ ہوں سجدہ کرنے والے ہی نہ ہوں وہاں کیا حال ہوگا دیش میں مسلمان ہیں لیکن نماز پڑھنے والے بڑے تھوڑے ہیں اور وہ لوگ جو تمہاری دعوت پر ایمان قبول کر گئے پیرس کے لوگ اور انگلینڈ کے لوگ اور غیر ممالک فرانس کے لوگ اب اتنے نمازی بن گئے کہ فجر کی نماز میں مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے دو دو تین تین جماعتیں کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھ سکے اور ہماری مسجد میں فجر میں نمازی نہیں ملتا ہے گنتی کے چند افراد آتے ہیں باقی فجر کی نماز یوں لگتا ہے جیسے امت پر معاف ہو گئی ہے فجر کا تو کوئی سودا ہی نہیں ہے نہیں بھائیو مسلمان ان نمازوں کو ادا کرنے والا دو آدمیوں پر عشا اور فجر کی ایک آدمی پر عیسا اور فجر کی نماز بھاری ہے وہ بتلایا گیا وہ ہے جو منافق ہو مسلمان پر بھاری نہیں منافق پر بھاری ہے میں آپ اپنا محاصرہ کریں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں مجر میں نہیں اٹھتے کہیں منافق تو نہیں ہے پیسہ نہیں پڑھتے کہیں منافق تو نہیں ہے ہمارا کیا ہے اللہ کے ہاں نام احال اور فرشتوں کی فہرست میں منافق تو نہیں لکھا ہوا مسلمان جماعت نہیں چھوڑے گا مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا لیکن آج کا مسلمان نماز چھوڑ گیا ہے تمہاری دعوت پر وہ ایمان قبول کر گئے وہ ایمان میں داخل ہو گئے وہ نماز کے پختہ بن گئے تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے مسلمان کی صفات میں ہے یقین یوقینا نماز کا قائم کرنے والا ہوگا نماز کو نہیں چھوڑے گا کیوں بھائیو چھوڑو گے یا پڑھو گے پڑھیں گے نیت عادت کرو بھائیو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے لیکن پھر وہی بات ہے وہ رب کی مرضی ہے جس کو لائے اپنے سامنے سجدہ کروائے اور جس کو نہ لائے یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے میں سجدہ کر گیا میں نے ماضی ہوں اس کی مرضی ہے وہ تو چھین لے زبان سے ایک لفظ اللہ بھی نہیں نکل سکتا ہے اگر وہ چھین لے نماز کو ادا کرو کرو گے بھائی خاص کر مزدور طبقہ خاص کر تاجر طبقہ خاص کر دکاندار آئیو نماز میں بڑی سستی کرتے ہو شیطان سستی کرواتے کرواتے چھڑوا دیتا ہے مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے ہو نہیں سکتا مسلمان ہو سچا نہ کرے ہو نہیں سکتا بعید ہے سجدہ چھوڑ دے مسلمان ہو ادا کرو شکر کرو اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے ورنہ ایسے حالات نہ آ جائے کہ تم انتظار کرو پھر سجدے نہ کر سکو تمہارا دل چاہے لیکن تم سجا نہ کر سکو ایسے حالات اللہ لایا ہے امت مسلم پر امت مسلم پر تاریخ پڑھو تم حیران ہو جاؤ گے ستر سال کا ایسا انقلاب آیا مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا تھا سجدہ نہیں کر سکتا تھا ایسے حالات آئے امت پر جہاں سات سو سالوں تک مسلمان کی حکومتیں رہی آج تو مسجدیں سٹوں کے لیے ترس رہی ہیں ایک نمازی آدمی نہیں ہے ایک کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد آج تفریح ہے شراب خانے میں تبدیل ہے سور سوے ہوئے ہیں کل تک ماں رسول کی سدائیں تھی وہ بیٹھ کر حدیثیں پڑھانے والا تھا آج اس کی عیدوں پر ایک بھی سجدہ کرنے والا باقی نہیں ہے سوائی اس نعمت کا شکر ادا کرو نہ نہ کرو ایسا نہ ہو تم سے بھی چھینک لیا جائے یقین انفلا نماز کا قائم کرنے والا ہوگا وہ مما رسمنا ہو ان اور اللہ کا یہ لفظ جو قرآن میں ہے اس کا ترجمہ سمجھو وہ مما رسم ہو اللہ جو ہم نے انہیں رسک دیا ہے یہ امبا وہ مما رسم ہو جو ہم نے ان کو رسک دیا ہے تمہارا رسک اپنا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے جس ذات نے دیا ہے وہی کہتا ہے کے بول اس میں سے خرچ کرو اگر کوئی کوئی مجھے مال دے دے اور صاحب یہ آپ رکھو پھر کہیں اس میں سے اتنا خرچ کر دینا اور میں نہ دوں تو کیا خیال ہے میں غلط ہوں یا نہیں ہوں اس کا حق نے اس دیا وہ ہے خرچ کر میں کون ہوں روکنے والا اللہ کہہ رہے ہیں وہ مما رضا ہو جو ہم نے تمہیں رس دیا ہے یقین اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستہ میں دو غریبوں سے تعاون کرو بیواؤں کو دیکھو مساکین کو دیکھو یتیموں کو دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان کی صفات ہے وہ خرچ کرنے والا ہے وہ بقیر نہیں ہوتا وہ جمع کرنے والا نہیں ہوتا وہ روکنے والا نہیں ہوتا وہ اللہ کے راستے میں لگانے والا ہوتا ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے باغ میں خادم کام کر رہا تھا کام کرنے کرتے بھوک لگی اور اس کے پاس روٹیاں تھیں اس نے اس روٹیوں کو اپنے سامنے رکھا کھانا کھانے کے لیے اتنے میں باغ میں کہیں سے کتا آیا اور اس کھانے اس نوکر کے سامنے بیٹھ گیا یہ غلام تھا نوکر تھا مزدور تھا مالک نہیں آپ نہیں سیٹ نہیں مزدور ہے الا اللہ پڑھنے والا ہے اور اللہ پر یقین ہے غیب پر یقین ہے اللہ کی نظبی کی زبان پر یقین ہے اس نے وہ ایک روٹی اس کتے کو ڈالی وہ کھا گیا دوسری بھی بھی تیسری روٹیاں سب کتے کو کھلا گیا عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے یہ بندہ سے کہا ارے تھی ساری کتے کو کھلا دی تو خود کیا کرے گا کہنے لگا کوئی بات نہیں آج صبر کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نے ساری کتے کو کیوں کھلا دی کہ ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوا کرتے اور یہ کہیں سے آیا ہے مجھے لگتا ہے بھوک کی وجہ سے آیا ہے میرے دل نے نہ کہا اتنے دور سے کتا آیا ہو اور میں سارا آ جاؤ خود کو نہ دو میں نے اس چیز کو گوارا نہ کیا کل تک مسلمان ایسا تھا وہ جانور کا بھی خیال رکھتا تھا آج اللہ کی قسم مسلمان اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتا ہے اپنے عزیز اقارب کا خیال نہیں رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے بس دنیا ہے اصل مال ہے اصل عزت کسی میں ہے مسلمان کل تک کچھ اور تھا آج کا مسلمان کچھ اور بن گیا ہے اس کے دل میں دنیا رد بس گئی ہے مال اصل سمجھ لیا ہے بس باقی اس میں کچھ نہ سمجھا ہے اللہ پر بھی خرچ کرنا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا تعاون کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کو قرآن میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں وتوكل على الحي الذي لا يموت اس اللہ پر بھروسہ کر جسے کبھی موت نہیں آتی ہے انسان پر نہ بھروسہ کر یہ مر جائے گا اللہ پر بھروسہ کر جو موت سے پاک رات ہے تجھے ہر جگہ دے گا تو اس کی ذات پر اس کے بندوں پر خرچ کرے گا اللہ تجھے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا سارا کھلا دیا تو عبداللہ کے عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے پھر کیا کیا ارے رسول میں سے ہیں حضرت جامر کی اولاد ہے اس غلام کو آزاد کیا اور وہ پاپ لے کر اس غلام کو ہدیہ کر دیا یہ کس بدلے میں تو نے اس کتے کو کھلایا یہ تو اللہ کے راستے میں آتا اور یہ تجھے ہے یہ بھی تیرا ہو گیا کل تک مسلمان ایسا تھا ارے ایک جملہ حل کر دوں آج ان سب کے دنوں میں یہ بات ہے کہ غیر مسلم وہ تو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں ان کو دیکھو ارے تم صحابہ کی پڑھو تو صحیح تمہیں پتا چلے صحابہ نے کیا کیا ہے یہ سب ان سے دیکھا دیکھی انہوں نے لی ہے اور ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے جو تمہارا فاصلہ کرنا اس معاملے کو چھوڑ گئے جو اس کی صفات کی تمہارا ہم سب نے اندر سے نکال دی ہے وہ لے گئے اور آج ان کے کرتے ہیں وہ جانوروں کا خیال کرتے ہیں ارے جتنا مسلمان کرتا تھا اتنا کوئی نہ کرتا تھا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے حج پر تشریف لائے تو بیت اللہ کے قریب ہی ایک جگہ آرام کے لیے لے گئے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے فرمایا فلاں علاقے میں مجوسی ہے فلاں علاقے میں مجوسی ہے اسے میرا سلام آج کر اٹھے کہنا کہ غیر مسلم اور اس کو سلام مجوسی اور اس کو سلام شاید یہ ویسے ہی کوئی خواب ہے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لیا پھر سوئے یہی خواب بارہ پھر یہی خواب اللہ کے رسول نے اس مجوسی کا نام بھی بتایا بحرام نام ہے فلاں محلے کا ہے بڑے حیران ہو گئے حج کے سفر کے بعد آئے اس علاقے میں پوچھا بحرام نام کا کوئی مجوسی ہے ہے ملے اس سے ارے بھائی تو نے کیا ایسا معاملہ کیا اب اس کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں اس وجہ سے تیرے پاس آیا ہوں تو نے معاملہ کیا کیا ہے اس نے اپنے سارے حالات سنائے تو وہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا جس کے میں یہاں پر تذکرے نہیں کر سکتا اچھا اور بتا اس نے کہا میں ایک مرتبہ شراب چلا کر بیٹھا تھا گھر میں بیوی بھی صاف تھی ایک عورت آئی ہمارے شراب سے شراب جلایا پھر چلی گئی پھر تھوڑی دیر بعد آئی شراب سے شراب جلایا پھر چلی گئی مجھے شک ہوا یہ کوئی عورت کا پیچھے پیچھے چلا وہ گھر میں گئی تو اس کی بیٹیاں کہنے لگی اماں کچھ لائی کھانے کے لیے تو ماں نے کہا بیٹا مجھے تو کچھ نہ ملا مجوسی سے کیوں نہ مانگا جس کے گھر کا راگ لینے آگ لینے گئی تھی کہ بیٹی مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے حیا آتی تھی اس لیے میں نے مانگا نہیں ارے بھائیو مسلمان میں یہ حیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے تو حیا آتی ہو مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگتا ہے تمہیں نماز میں یہ سکھایا گیا ہے ہر رکاس میں پڑھ یا رب خود سے مدد مانگتے ہیں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے ہیں مسلمان کو سکھایا گیا ہے تو ماں کہنے لگی مجھے حیا آتی تھی کہ اس سال کے سوا کسی اور سے مانگوں بچیاں خاموش ہو گئی یہ مجوسی سنتا رہا یہ واپس آیا اپنے گھر پہ اس نے سامان اٹھایا کھانے پینے کا اور اس مسلمان ویڈیو کو اور اس عورت کو لا کر دیا ہے تو ابن مبارک نے جب یہ قصہ سنا کہنے لگے ارے تجھے اس وجہ سے اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے یہ کہنے لگا سبر سر اور یہ گیا غسل کیا کپڑے پہنے کہنے لگا ابن مبارک اور محمد الرسول اللہ اتنا جملہ کہا عبد اللہ مبارک کہتے ہیں کہ زمین پر گرا اور اس کی پر بات کر مسلمان ارے تم پر تو غیر مسلم بھی دیکھ کر تم پر رحم کرتے تھے آج مسلمان اپنے مسلمان پر رحم کو چھوڑ گیا ہے غیر مسلم نے نہیں کھایا اللہ رسول نے کیا جواب دیا ارے مسلمان تو کرے گا اللہ تجھے کیا لے گا کیوں نہیں اس ٹکڑے پر عمل کرتا ملک نہ رسم نہ ہو جو ہم سمے لے رہے ہیں اس میں خرچ کرو اب اس سے آگے سن جو خرچ کر رہے اس کا بدلہ تجھے کیا ملے گا ایک اور خرید تھی بڑی بڑی ایک لکما اس کے پاس تھا کھانے کا ایک لکما راستے میں چلنے کی ایک قریب نے مانگا دے دو یہ ایک ہی لکما ہے اس نے وہی لکما اس قریب کو دے دیا لے لے مسلمان کرے گا آپ کا مسلمان دوسروں کے منہ کے لکمے چھینتا ہے غریب کے آنکھوں نہیں دیکھتا اور اس کے منہ کے میں چین کر اپنے پیڑ میں ڈالتا ہے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور غریب مائیں اور بیٹیاں رات کو آنکھوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں اور بوڑھا باپ ان بچیوں کو سینے سے لگا کر اللہ کی پسند تسلیاں دے دے کر زندگی گزارتا ہے اور مسلمان مالداروں کے بچے عیاسیوں میں زندگی گزارتے ہیں نے ایک لقمہ دے دیا یہ جنگل گئی بچے کو لے کر درخت سے لکڑیاں کاٹ رہی تھی اتنے میں پیڑی آیا اور اس کے بچے کو اٹھا لیا اور دوڑا یہ آوازیں لگانے لگی پکڑو پکڑو بچاؤ کون ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس کے بچے کو نکالا ہے اور اس عورت سے کہنے لگے تو نے ایک رکم اللہ کے لیے اس غریب عورت کو دیا تھا اس ایک پر اللہ نے یہ بچہ بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس کا بنانے سے محفوظ رکھا ہے ایک لکمے پر اللہ اولادوں کو بچاتا ہے اللہ تمہیں محفوظ رکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرے گا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا ایک لکمے پر دیا ہے ایک چین سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی کہنے لگی میں گھونسلے میں جب میں انڈے دیتی ہوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک آدمی آتا ہے اور میرے بچوں کو اٹھا دیتا ہے اور لے جاتا ہے سلیمان علیہ السلام میرے لیے کچھ کیجیے انہوں نے جنات کو حکم دیا آئندہ جب یہ آئے اس کے بچوں کو اٹھانے کے لیے آدھا کپڑا مسجد میں پھینک دینا آدھا مغرب میں ٹھیک ہے دو دو جنات معمور ہیں یہ پھر آیا کچھ عرصے بعد اس نے پھر بچے اٹھائے چلا گیا وہ چیز پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی کہنے لگی وہ پھر لے گیا ان دو جنات کو بلائے دراؤ کیسے لے گیا سلیمان علیہ السلام آنے سے پہلے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا اللہ نے فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر کر دیے جب ہم اس کو بھرے پکڑنے کے لیے ایک نے مجھے پکڑا ایک نے اسے پکڑا اس فرشتے نے مجھے مطلب میں پھینکا اس فرشتے نے اسے مغرب میں پھینکا ہم کیا کر سکتے تھے فرشتے اس کی حفاظت پر تھے جب مسلمان سب کا کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے یہ قرآن کہتا ہے وہ میں خرچ جب تم خرچہ کرتے ہو اپنے ہاتھ سے لیتے ہو یہ مال کیا کہتا ہے پتا ہے یہ کیا جملے ادا کرتا ہے پہلا ارے دینے والے شکریہ تیرا میں بڑا تھوڑا تھا تو نے اللہ کے راستے میں دیا میں بہت بڑا ہو گیا دوسرا کہتا ہے کل تک تو میری حفاظت کرتا تھا آج جب نے اما کے لیے دیا ہے اب تیری میں حفاظت کروں گا دو جملے تیسرا کل تک تو میرا دشمن تھا آج تم نے اللہ کے راستے میں دیا میں تیرا دوست بن گیا چوتھا کل تک میں پانی تھا نے اللہ کے راستے میں دیا میری بقا ہو گئی ہمیشہ کے لیے باقی رہوں گا پانچواں میں بہت تھا نے دیا اللہ نے کو اتنا بھرا دیا کہ تم تصور نہیں کر سکتا یہ ہاتھ سے نکلنے والا مال پانچ جملے بول کر میرے ہاتھ میں رخصت ہوتا ہے سوچ تو صحیح کہ کل تک تم میری حفاظت کرتا تھا آج میں تیری حفاظت کروں گا تو کیا خیال ہے بھائی وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے یا اب بھی کوئی آئے مانگنے والا تو جملے غلط استعمال کرو کیا بار بار آتی ہو چلو اللہ کو پسند نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں ہم نے اپنے استاد کو دیکھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آتا مستحق ہوتا حضرت مفتی صاحب جیب میں ہاتھ ڈالتے گنتے نہیں تھے جتنا نکلتا اس کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے لے جاؤ ہم تو سکے ڈھونڈتے ہیں نا کدھر ہے پانچ والا کدھر ہے دو والا یہ غریب کو دے دیا نہیں ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالتے جتنا آتا اس کو دے دیتے ایک چنوی ٹاؤن میں آتا تھا رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا اور بیچارے کا خراب ہو گیا تھا حدیثیں اسے پھر بھی یاد تھی اشعار اس کو یاد تھے حضرت کی آواز اسے یاد تھی سارے یاد تھے جب وہ آتا حضرت مفتی صاحب کے بعد حضرت مفتی صاحب اس کو اپنی جگہ پر مسرت پر بیٹھاتے تھے خیال کرتے تھے اس کا اور اس کو اتنے پیسے دیتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تصور سے باہر ہے دیتے تھے اس کو مسلمان دینے والا ہوتا ہے ایک دروازے پر ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے دو بچی بڑی ہے تھے اس نے آپ کی اجازت کے بغیر مال اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا جب باپ کو پتا چلا اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے سارا دے دیا تو اس نے کسی دایا آج جس سے دیا تھا یہ کاٹ دیا باپ نے کاٹ دیا آج کی دنیا میں ایسے مسلمان ہیں اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا بچی کا اللہ کا کرنا مار جیسی پڑی باپ کر غریب ہو گیا فقیر ہوا مر گیا یہ بچی بھی بھیک مانگنے لگ گئی کوئی آسنا نہیں تھا ایک دروازے پر مالدار تھا بھیک مانگنے کے لیے گئی اس نے دیکھا حسین بہت تھی اس نے اپنے بچے کا رشتہ کروا دیا لیکن اسے نہیں پتا تھا اس کا دایا ہاتھ نہیں ہے بچے کو جب یہ شادی ہوئی رات کو بیٹھے تو کھانا کھاتے ہوئے بچی نے الٹے ہاتھ پیسے لوگ موت آیا یہ بڑا بڑے باپ کی اولاد تھی کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سنس ان کی میں پڑا ہوتا ہے تانے بڑے اچھے آتے ہیں خود کچھ بھی کرے کوئی بات نہیں غریب غلطی کرے تو سو سنا دیتے ہیں اس نے تانا دیا کوئی تہذیب نہیں سیکھی کوئی طریقہ نہیں سیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہی ہے سیدھے ہاتھ سے کھا گھڑی کا سیدھا ہاتھ تھا نہیں کہ یہ وہ کھا لیتی اس نے گردن چکائی کہنے لگی مالک تیرے ہاتھ یہ ہاتھ میرے راستے میں کٹا تیرے لیے میں نے کچھ دیا تھا اگر اب میں اس کو بولوں میرا ہاتھ نہیں ہے یہ رشتہ توڑ دے گا اور اس نے گردن چکائی علماء نے کتابوں میں لکھا اللہ کی قسم اس کا ہاتھ اللہ نے پھر اسے واپس کر دیا اور اس نے اسی وقت اس آگ کو اٹھایا اور دکھایا اس کو اور کو اور اس کی آنکھوں سے آنسو چپک گئے جب مسلمان اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ کی قسم اللہ تمہاری حفاظت کرے گا فضل اللہ کی اللہ کی مرضی ہے جس کو جیسے رکھے بھائیوں جو قرآن کا جملہ ہے وہ اتنا رزمنا ہوں دے سکتے ہیں زکات نہیں دے سکتے سستا دے سکتے جو ہم نے دیا تو اس میں خرچ کرو خرچ کرو اللہ کے لیے اپنے استعمال کو بڑھائے گا کم نہیں کرے گا نسلوں کو واپس کرے گا اللہ ہے اور یہ دینے والوں کے لیے اللہ نے جملہ کہا قرض قرض مانگا ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا جب آدمی قرضہ لیتا واپس کرتا نہیں کرتا بولو بھائی کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بیمار تھی حضرت علی قریب آئے حضرت فاطمہ سے پوچھا کسی چیز کا دل کرتا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا انار لا کر دے دو حضرت علی بازار کا انار خریدا جب آ رہے تھے گھر کی طرف تو بازار میں غریب عورت سامنے آئی کہنے لگی علی یہ انار مجھے دے دو یہ انار مجھے دے دو میں بڑی غریب ہوں ادھر اللہ کے رسول کی بیٹی حسن حسین کی ماں دو جائے متحرا کتنے درجوں والی اب اس کا تھا لیکن اس نے مانگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ انار اس عورت کو دیا گردن چھکا لی گھر آئے اب ایک آدمی کو بیوی نے بھیجا ہو جاؤ کچھ لے کر آؤ وہ خالی ہاتھ آئے کیا حال ہوگا فاطمہ پوچھنے لگی علی انار نہیں لائے کہنے لگے لایا تھا راستے میں غریب عورت مل گئی اس کو دے دیا حضرت فاطمہ کہنے لگی علی جس وقت نے وہ انار اللہ کے لیے سستا کیا اسی وقت میرے دل میں اور میرا دل انار سے بھر گیا یوں لگا جیسے میں نے انار کھا لیا گاڑی حیران ہو گئے تھوڑی دیر بعد سلمان فارسی نے دستک دی انار لائے بھائی اللہ کے رسول کے پاس ہدیہ آئے تھے اور مجھے دیا کا جا علی اور فاطمہ کو دے کر حضرت علی نے گنے تو نو تھے کہنے لگے سلمان اللہ نے کہا ہے جو میرے راستے میں دیتا ہے میں دس لیتا ہوں واپس دس گنا یہ نو ہے یہ میرے نہیں ہو سکتے اگر اللہ دے گا تو دس دے گا حضرت سلمان نے میں رکھا تھا اس نے کہا علی اللہ کی قسم میں لینا نہیں چاہتا تھا اور نہ مجھے اس کی طلب تھی میں دیکھنا چاہتا تھا تیرا کیا معاملہ ہے لیکن جب تو نے کہا دس تو میں یقین کر گیا تو اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہے اللہ کے رحمت اللہ ارے تم بندوں میں کون ہے جو میں نے مال دیا اس میں سے مجھے قرض دے کیا بات ہے جو میں نے دیا ان میں سے قرض دو اور جب تم مجھے قرض دو گے میں دنیا میں دس بھی دوں گا ستر بھی دوں گا آپ میں بے حساب وہ میری مرضی ہے میں جتنا تجھے دے دوں دے تو صحیح اللہ کے لیے لینا سیکھو غریبوں کے ساتھ تعاون کرو اور اس سے بڑھ کر ایک بات کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کی لیکن ایک قربانی امت کی طرف سے بھی ہر سال کرتے تھے ایسا نہیں کیا صرف اپنی ذات کی کی ہو اس امت کی طرف سے بھی کرتے تھے پتا نہیں امت میں کتنے مالدار ہیں جنہیں ماں باپ کو یاد آتے اولاد کو یاد آتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی یاد نہیں آتی ہے رسول کو ضرورت نہیں ہے یہ بات یاد رکھتا ہوں لیکن دے گا تیرا اجر بڑھ جائے گا تیرا اجر بڑھ جائے گا یاد رکھ اللہ نے دیا ہے اس طرح حریف کا خیال کر انہیں ان کا بھی حق ادا کر کہ صرف تیرے گھر میں نہ ہو غریب کے پاس اسے بھی ملتا ہو یہ ہے وہ اتنا رسنا ہوں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والے بنو یہ مومن ہے الذین یؤمنون یہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں یہ صفات ہے شیطان سے کسی نے پوچھا تجھے کس سے ڈر لگتا ہے اور کس نے نہیں لگتا کہنے لگا مومن ہو اور بکیل ہو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ایمان والا ہو بکیل ہو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا کافر ہو سخی ہو مجھے ہے یہ جنت میں چلا جائے گا کیس کی ثقافت پر اللہ موت سے پہلے کلمہ دے دے گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ حدیث ہے السخی حبیب اللہ سخی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے جو سخاوت کرتے کرتے اللہ کا دوست بن جائے اللہ میں ڈالے گا ہو نہیں سکتا دوست کو دوست آپ سے بتاتا ہے ہر جگہ سے بتاتا ہے پھر اللہ کیسے نہ بتائے اللہ کا ایک دوست بازار میں چل رہا تھا میاں بیوی سامنے سے آ رہے تھے بیوی کا دوپٹہ اور چادر بڑی لمبی تھی اور وہ زمین پر کھسکتی ہوئی آ رہی تھی اللہ والے کی نگاہ نیچے سے دیکھا نہیں اور اس کے اس کپڑے پر اس کا پاؤں آ گیا وہ جب پلٹا بھی تھے کہنے لگا کوئی تمیز نہیں عورت کے دوپٹے میں پاؤں رکھا اور اس نے تھپڑ مارا تاکہ جہاں میں کوئی لفظ نہیں خاموش ہو گئے پیچھے ایک جملہ نہیں کہا چلے گئے یہ میاں بیوی بی گھر پہنچے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو اور سلپ ہوا اور گرا ہڈی گردن کی ٹوٹی مر گیا سوری ہوئی آئی ایسی بدوا کیوں نہیں میرے شوہر کو وہ مر گیا نہیں میں نے بدوا نہیں سے محبت کی تیرے دوپٹے پر پاؤ آیا اس نے تھپڑ ماری مجھے اور اس اللہ کو مجھ سے محبت تھی جب اس نے تھپڑ ماری تو اللہ نے بھی اس سے بدلا لیا ہے وہ تیری محبت میں دیوانہ تھا میں اس کی محبت میں ہوں دوست دوست سے بدلا لیا کرتا ہے یہ اللہ نے لیا ہے میں نے کوئی جملہ نہیں کہا ہے یاد رکھو بھائیو جب دو گے اللہ تمہیں دوست بنائے گا غریب کا خیال رکھو ان کے آنکھوں پہنچو ان کے سروں پر ہاتھ رکھو ان سے محبت کرنا سیکھو انہیں دینا سیکھو تمہیں اللہ دے گا تو کرو گے بھائی اللہ مجھے بھی عمل کی بتا پڑا